حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اتفاق سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا تہبن ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جاؤ اور وضو کرو چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا پھر آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اور وضو کرو تو ایک آدمی نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا پھر آپ خاموش ہو رہے آپ نے فرمایا یہ شخص تہبن لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے مرد کی نماز قبول نہیں کرتا سننے ابو دابود حدیث نمبر چار ہزار چھیاسی